طریق تبلیغ زاجر مشرقین دری لکلی برائے امکان قیامت بقوع قیامت انجام فریقین اس کا شان نظور یوں ہے کہ میرے آقا مکے پاک کے اندر ایک قریش کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے آپ کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے قریش کے سردار ان کو تبلیغ کر رہے تھے کہ حضرت کی خدمت کے اندر ایک نابین صاحب یا گئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم عبداللہ بن انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا وہ آ کے قریب کھڑے ہوئے کچھ ایسے بولے بھی صحیح لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا کہ میں تو تبلیغ کر رہا ہوں ان کے اندر کسی کی تبلیغ میں بولنا ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ تبلیغ کرتے رہے وہ تھوڑی دیر کھاڑ کے چلے گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو ان کا جو واپس جانا تھا نا وہ اللہ تبارک و تعالی نے مناسب نہیں سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ محبوب خدا ان کے خطاب کو بند کر کے اس کو کیا جواب دیتے غریب نابینا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا یہ راضی خوشی ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب محافل کے لحاظ سے کیا نا کہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے ایک آدمی تقریر کر رہا ہو دوسرا آ کے مسئلہ پوچھو اس کو بیٹھ جانا چاہیے لیکن اللہ کو اس کے اوپر رحم آیا تو محبوب خدا کو تنبیہ کی کہ اے میرے محبوب دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ ایک بیمار کا علاج ہو رہا ہو اور کرنا ذرا ایک بیمار کا علاج ہو رہا ہو دوسرا بیمار کہے کہ میرا علاج پہلے کرو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ان بیماروں کے علاج سے فارغ ہو کے اس کا علاج کرو آپ اس لحاظ سے آپ ٹھیک آئیں کہ بیماروں کا علاج کر رہے تھے اس بیمار کو دخل نہ دینا چاہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بیمار آپ کو حکیم ہی سمجھتے ہیں وہ تو آپ کو حکیم سمجھتے نہیں جس کا علاج کر رہے ہو یا تو وہ آپ کو حکیم سمجھے آپ کی تعریف و تربیت پہ عمل کریں یہ بیمار آپ کو حکیم سمجھتا ہے اس لیے توجہ ادھر کرنی چاہیے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے دیکھو جی آبا آ اللہ تمبی خاتم الانبیاء اور طریق تعلیم طریق تعلیم وہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہو زیادہ طلب زیادہ لے کے آئے اس کی طرف توجہ کرو آب تمبی ہے خاتم الانبیاء طریق تعلیم آبا سا چین ب ہوئے یہ آدمی کچھ ناراض ہوتا ہے نا تو ماتھے پہ کیا تیوری آ جاتی ہے چین بجبیں ہوئے اور منہ موڑا ہے یہ محبت کا خطاب یہ خطاب محبت ہے یہ اتاب نہ سمجھنا چین بات ہوئے اور منہ موڑا باوجہ اس کے کہ آ گیا اس کے پاس نابینا یہ مقتضی توجہ نمبر ایک لکھو کسی کا نابینا ہونا یہ مقتضی توجہ ہے یا نہیں بھائی معذور ہے توجہ کرو اس کی طرف یہ چیز مقتضی توجہ ہے باوجہ اس کے کہ آ گیا اس کے پاس نابینا تو جہاں مقتدی توجہ پایا جائے توجہ کرو وما جدری کا اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو شاید کہ وہ نابینا پورے طور پہ سنور جاتا آپ کی بات سن کے اسی وقت سنور جاتا مسئلے پہ عمل کرتا یا چلو اس وقت نہیں تو یا سوچتا پھر نفع دیتا اس کو سمجھانا بعد میں تیرا سمجھانا اس کو نفع دیتا سوچتا تو یہ کیا تھا جی مقتضی توجہ نمبر ایک کہ اس کی طرف آپ توجہ کرتے اما من استغنا مقتضی عدم توجہ کہ سرداران قریش کے اندر مقتضی توجہ پایا جاتا ہے یا عدم توجہ وہ تو ادھر ہے مقتضی توجہ اما من استغنا مقتضی عدم توجہ رہا وہ شخص جو بے پرواہ ہوتا ہے دین سے حق سے پس آپ اس کے در پے ہوتے ہیں توجہ کرتے ہیں وما علیہ کا حالانکہ نہیں آپ کے اوپر الزام اس بات کا کہ وہ نہیں سنور رہا نہیں سنورتا تو آپ کے الزام نہیں ہے من جا کا یسا یہ مقتضی توجہ نمبر دو رہا وہ شخص جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے یہ مقتضی توجہ نمبر کتنی تین بھائی واہ یکشا بس آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں بے رخی نہ کرنی چاہیے کل آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں انہا تذکرہ ترغیب القرآن بے شک یہ قرآن ایک کامل نصیحت ہے پر جو شخص چاہے قبول کرے فی صحف مکرمہ فضائل قرآن اب قرآن کے فضائل قرآن صحیفوں کے اندر ہے بھائی ان صحیفوں سے مراد ہیں وہ صحیفے جو لوہ محفوظ میں ہیں کہاں ہیں ہاں وہ فضائل قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو معزز ہیں بلند کیے ہوئے پا بے عیدی سفرا بیچ ہاتھ کاتبین کے ہیں وہ فرشتے لکھن والے اور کاتبین بھی کیا ہے کرام ہیں معزز ہیں نیک ہیں بعض بات ختم ہو گئی جی آگے زجر مشرقین زاجر مشرقین پوتلا انسان ما اکفرا خدا کی مار پڑے کافر انسان پہ کہ ما اکفرا کس چیز نے اس کو کافر بنایا یا افل تعجب کا معنی کرو کیا ہی کافر ہے من ائی شین خالقہ مقتضیات شکر حالانکہ شکر کے مقتضیات پائے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کافر پھرا ہے آئے شکر یہ ہیں کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا نطفے سے خالہ کہو کیفیت خال پیدا کیا اس کو پقدرا ہو اس طرح کہ اس کے اعضاء کو اندازے سے بنایا پقدرا ہو اس کے اعضاء کو اندازے سے بنایا سمت صبیر یسرا ہو پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا پھر اس کو نکلنے کا راستہ کیا کر دیا آسان یہ بھی سب ماں کے پیٹ میں بنا بچہ یا نہیں پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ کیا ہو گیا آسان کتنا بڑا بچہ ہے تو ماں کے پیٹ سے وہ خاص عضو سے باہر آ جاتا ہے یا نہیں جی کہ اللہ کرم فرماتے آسانی ہوگی یہ ہم جان سکتے ہیں ابھی ہاں، ہاں، یہ عورتیں جان سکتی ہیں نا اللہ نے وہاں آسانی کر دی لیکن میں حیران ہوں ایک بات کے اندر وہ ختم نبوت والوں کو بھی کہتا ہوں کہ مرزے نے جو کہا کہ مجھے حیض آتا تھا پھر حیض کے بعد کیا ہو گیا حمل ہو گیا حمل کے بعد وضع حمل ہوئی تو اس کی وضع حمل تو وہ پتہ نہیں کیسے ہوئی کس ڈاکٹر نے آپریشن کیا کس ہسپتال میں داخل کر میں ان کو کہتا ہوں یہ پوچھ کے بتاؤ مرزائیوں سے بھائی وہ ڈاکٹر کون تھا وہ آپریشن کرنے والا اچھا جی سما سبھی رجسرا تو اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا سما ماتا ہوں جب اس کی عمر ختم ہوتی ہے تو پھر مارتا ہے اس کو پھر قبر میں داخل کرتا ہے سما شاہ پھر جب چاہے گا اللہ اٹھائے گا اس کو کلّا لما یکزما امرا یہ بھی تاکید ہے زاجر کی ہرگز نہیں اس کو قیامت کا انکار نہ کرنا چاہیے تھا لمبا یکز نہیں بجا لایا حکم خداوندی کو کہ اس کا آسان معنی ہے لمبا یک مرا نہ بجا لایا وہ خدا بندی کو پھل یون زور انسان یہ دلیل اکلی ہے جی امکان قیامت کے لیے بس چاہیے دیکھے انسان طرف کھانے اپنے کے بے شک برسایا ہم نے پانی کو برسانا آسمان سے پھر چیرا ہم نے زمین کو چیرنا پھر اگایا ہم اس کے اندر کیا دی جی؟ ابن مانا وہ غلے غلے اناج اگائے ہم نے اس کے اندر انار انا بن انگور قز بن ترکاریاں زیتون کھجوریں ہدائے کا غلبہ با کیا گنجان گھن با باقوں اور میوے و ابن من چارہ ابن کا منع جانوروں کا گھاس اس کو ابن کہتے ہیں چارہ متا اللہ قوم فعال ظال کا یہ کیا تمہارے نفع دینے کے لیے اور جانور فیضا جات اسا بھئی دلیل امکان قیامت کی آ گئی اب کیا ہوگا وقوع قیامت پر جب کہ آ جائے گی باہرہ کر دینے والی بھائی آپ بیٹھے ہوں نا تو کوئی چیز دھڑام کر کے گرے ایسے پہاڑ تو آپ کے کان ایسے باہرے ہونے لگ گئے نہیں تو یہی چیز ہے جب آ جائے گی باہرہ کر دینے والی یوم جب فرول مارو تحویل یوم قیامت اس دن بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سے اپنے بیٹوں سے کیوں بھاگے گا واسطے ہر مرد کے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی عرق میں غرق کہ وہ حالت بے پرواہ کرے گی دوسرے سے آ دوسروں کا خیال ہی نہیں ہوگا آگے وجوہ یوم انجام متقین بہت سے منہ اس دن روشن ہوں گے مسکرا مرا روشن ظاہر کا کہنا لکھو خندان لفظ یہی لکھنا ہے فارسی والا ظاہر کا من کا وہ ہنسنے والوں کو کیا کہتے ہیں خندان اور مستب شرن کا من شادان سبحان اللہ خندان اور کیا شادان اب مانا ٹھیک ہے نا بالکل مختصر باوجوہ یوم ہوں جاؤ میں مجرمین اور بہت سے موس دن ان کے اوپر غبار ہوگی ڈھانپ لے گی ان کو سیاہی یہی لوگ ہوں گے کافر بدکار شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات من لقد نبر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہیدِ اسلام ڈاٹ کام